جب غار میں قتل و غارت ہو رہی تھی مشلوں کے شعلے لڑنے مرنے اور زخمی ہو کر گرنے والوں کو چاٹ رہے تھے اس وقت سورج اونچی چٹانوں کی اوٹ میں چلا گیا پھر غار کے ہولناک راس کو اپنے جلتے ہوئے سینے میں چھپائے افق میں اتر گیا بھول بھلیوں جیسی بدرنگ اور بدشکل چٹانوں نے شام کے دھندلکے کو تھوڑی سی دیر میں گہرا کر دیا ان میں باس چٹانیں ستونوں کی طرح اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں اور کچھ میناروں کی طرح اوپر سے نوکلی تھی شام کے تیزی سے گہرے ہوتے ہوئے دھندلکے میں یہ چٹانیں بھوتوں جیسی لگتی تھیں ان میں پورا سراریت اور خوف کا نمایاں تاثر تھا غار کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی اس کی ہلکی سی بڑی ہی مدھم سی روشنی غار کے دہانے تک آتی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے یہ روشنی رات کی بڑھتی ہوئی تاریکی کے ڈر سے باہر نہیں آ رہی ایک سایہ سا حرکت کر رہا تھا اس سائے کو غار نے اگل کر باہر پھینک دیا تھا یا جیسے موت نے اسے قبول نہ کیا اور اگل دیا تھا یہ سایہ غار کے دہانے سے نکلا تھا اور غار کے اندر کسی مرنے والے کی بدروح جیسا لگتا تھا چٹانوں کے درمیان بس اتنی سی جگہ تھی کہ ایک انسان چل سکتا تھا یہ سایہ اس تنگ و تاریک راستے پر سرکتا رینگتا جا رہا تھا یہ کوئی سیدھا راستہ نہیں تھا یا ایسا بھی نہیں تھا کہ کچھ دور جا کر ادھر یا ادھر مڑتا ہو یہ تو ہر دس پندرہ قدموں پر مڑتا تھا اور کہیں دو اطراف کو مڑتا تھا اور کہیں یہ چور راستہ بن جاتا تھا چلنے والا جان ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ کدھر کو مڑے تو ان بھول بھلائیوں سے نکل جائیں گے یہ سایہ سا سرنگتے ریکتے دیکھتا کہ آگے سے ایک اور چٹان نے راستہ روک رکھا ہے تو وہ ذرا رکتا دائیں بائیں دیکھتا اور کسی بھی طرف مڑ جاتا ایسے کئی موڑ موڑ کر اس نے اپنے آپ کو چٹانوں کے نرغے میں ہی پایا کچھ آگے جا کر ایک جگہ ایسی آ گئی کہ راستے دونوں طرف بلکہ تین اطراف کو جاتے تھے سایہ رک گیا اور اس کے آسمان ہاتھ کی طرف اٹھے ایک انسانی آواز بلند ہوئی یا اللہ تو نے زندگی عطا کی ہے تو وہ راستہ بھی دکھا دے جو زندہ انسانوں کی دنیا کی طرف جاتا ہے میرا چچا باطنی ابلیس کا پجاری تھا اس کی سزا مجھے نہ دے جس نے آج تک اپنی عصمت کو بے داغ رکھا ہے گنہگار چچا کی یتیم بھتیجی نے اپنے دامن کو گناہوں سے پاک رکھا ہے یا اللہ اور اس کی آواز رندھیا کر رات کی خاموشی میں تحلیل ہو گئی وہ ابو جندل کی بڑی بھتیجی شافیہ تھی اس کی عمر پچیس چھبیس سال تھی اس کی چھوٹی بہن جس کی عمر بیس اکیس سال تھی غار کے اندر ماری گئی تھی جب غار میں ڈاکو اور لٹیرے آ گئے اور کشت و خون شروع ہو گیا تھا اس وقت شافیہ غار کے اندر ہی ذرا بلند ایک چٹان کے پیچھے چھپ گئی تھی غار خاصا کشادہ تھا اس کے اندر چھوٹی چھوٹی نوکیلی چٹانیں ابھری ہوئی تھیں اور کہیں گڑھے سے بھی بنے ہوئے تھے شافیہ اتنی الگ ہٹ کر چھپی تھی کہ جب مشلوں نے لڑنے والوں اور گرنے والوں کے کپڑوں کو آگ لگا دی اور غار روشن ہو گیا تو بھی وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتی تھی وہ یہ خونچ کا منظر دیکھ رہی تھی لیکن جس چیز کو وہ زیادہ دیکھ رہی تھی وہ نکل بھاگنے کا راستہ تھا راستہ ایک ہی تھا اور وہ غار کا دہانہ تھا وہ دیکھ رہی تھی کہ اس دہانے سے لڑنے والے ذرا ایک طرف ہوں تو وہ چھپ کر باہر نکل جائے اس نے اپنی چھوٹی بہن کو مرتے دیکھا تھا شافیہ چٹان کے پیچھے سے ایک حسین و جمیل اور نوجوان بہن کو دیکھ رہی تھی کہ وہ نکل بھاگنے کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہی ہے اور کہیں چھپنے کی کوشش نہیں کر رہی روشنی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ غار میں کنکر بھی نظر آ رہے تھے ایک ڈاکو نے شافیہ کی چھوٹی بہن کا بازو پکڑ لیا ایک اور ڈاکو نے اس کا دوسرا بازو پکڑ لیا اور دونوں اسے اپنی اپنی طرف کھینچنے لگے لڑکی چیخنے چلانے لگی لیکن اسے ان لٹیروں سے بچانے والا کوئی نہ تھا سب ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے اس وقت تک ابو جندل مارا جا چکا تھا شافیہ نے اپنے چچا کو بری طرح زخمی ہو کر گرتے دیکھا تھا ایک لٹیرے نے دیکھا کہ اس کے دو ساتھی ایک لڑکی کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور آخر یہ ہوگا کہ دونوں اس لڑکی کی ملکیت پر ایک دوسرے کا خون بہا دیں گے اس نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار سیدھی لڑکی کے پیٹ میں اتار دی اور اتاری بھی اتنی زور سے کہ اس کی نوک پیٹ کی طرف سے باہر آ گئی بدبختوں اس نے لڑکی کے پیٹ سے تلوار نکال کر کہا ایک لڑکی کے پیچھے ایک دوسرے کے دشمن نہ بنو پہلے یہ خزانہ باہر نکالو پھر تمہارے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں رہے گی تھوڑی ہی دیر میں یہ تینوں بھی تلواروں اور برچیوں سے کٹ کر گر پڑے اور ان کے کپڑوں کو بھی آگ لگ گئی شافیہ کو نہ کوئی دیکھ سکا نہ کوئی اس تک پہنچا اس نے جب دیکھا کہ صرف دو آدمی ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے رہ گئے ہیں تو وہ جھکی جھکی سی اور کچھ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل وہاں سے نکلی اور غار کے دہانے سے باہر آ گئی شافیہ چٹانوں کی جن بھول بھلائیوں میں پھنس گئی تھی ان سے ان کا صرف چچا ابو جندل واقف تھا وہ سب کو بڑی آسانی سے غار تک لے گیا تھا لیکن وہ چچا غار میں ہی رہ گیا تھا اور وہ زندہ نہیں تھا شافیہ کو تو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کدھر سے اندر آئے تھے اگر دن کی روشنی ہوتی یا چاند پوری طرح روشن ہوتا تو شاید اسے یہاں سے نکلنے میں اتنی دشواری نہ ہوتی لیکن رات بڑی ہی تاریخ تھی وہ اب سوائے اللہ کے کسی سے بھی مدد نہیں مانگ سکتی تھی اللہ ہی تھا جو اسے راستے پر ڈال سکتا تھا اس کا یہ کہنا صحیح تھا کہ گنہگار چچا کے پاس رہتے ہوئے اس نے اپنا دامن گناہوں سے پاک رکھا تھا داستان کو پہلے سنا چکا ہے کہ ابو جندل نے شمیر ابلک کو بتایا تھا کہ یہ دونوں لڑکیاں اس کی اپنی بیٹیاں ہوتی تو وہ انہیں حسن بن صبا کی جھولی میں ڈال دیتا لیکن یہ دونوں اس کے مرے ہوئے بھائی کی بیٹیاں تھیں اور انہیں وہ امانت سمجھتا تھا شافیہ کی چھوٹی بہن کے انداز کچھ اور تھے لیکن گمراہ ہونے سے پہلے ہی وہ تلوار کی ایک ہی وار سے مر گئی تھی شافیہ نے اپنے ایمان کو اور اپنی عصمت کو اللہ کی امانت سمجھ کر محفوظ رکھا تھا اب وہ اللہ سے ہی رہنمائی اور روشنی مانگ رہی تھی اسے چلتے سرکتے خاصی دیر گزر گئی تھی اسے اچانک ایک گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی وہ چونک کر رک گئی اور فوراً بعد تین چار گھوڑے اکٹھے ہنہنائے شافیہ نے ان آوازوں سے سمت کا اندازہ کیا اور اسے یہ اندازہ ہوا کہ گھوڑے زیادہ دور نہیں ہیں اور ہیں کس طرف ان گھوڑوں میں اس کے اپنے گھوڑے بھی تھے جن پر یہ پارٹی یہاں آئی تھی ان میں ان ڈاکوؤں کے گھوڑے بھی تھے جو بعد میں غار تک پہنچے تھے نہ جانے کیا وجہ تھی کہ گھوڑے اندر نہیں لے جائے جاتے تھے تھوڑے تھوڑے وقفے سے ایک دو گھوڑے ہن ہناتے تھے اس سے شافیہ کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ کس سمت کو جا رہی ہے اور کس سمت کو جانا ہے اس کے مطابق وہ مڑتی اور آگے بڑھتی رہی اور آخر وہ ان بھول بھلائیوں سے نکل گئی باہر اگر کچھ روشنی تھی تو وہ ستاروں کی تھی اسے گھوڑے نظر آ گئے تاریکی میں اپنا گھوڑا پہچاننا آسان نہ تھا پہچاننے کی ضرورت بھی نہیں تھی تمام گھوڑے تنومند اور اچھی نسل کے تھے شافیہ نے دو گھوڑے پکڑے ایک کی باغ دوسرے گھوڑے کی زین کے پیچھے باندھ لی پھر تین چار گھوڑوں سے کھانے پینے کی اشیاء کے تھیلے اتارے اور پانی کے دو مشکیزیں بھی اتار لیے ان تھیلوں اور مشکیزوں کو اس نے پیچھے بندھے ہوئے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ دیا اور اگلے گھوڑے پر سوار ہو گئی اس کے پاس دو ہتھیار تھے ایک تلوار اور دوسرا خنجر گھوڑ سواری کی وہ بڑی اچھی سوجھ بوجھ رکھتی تھی اس زمانے میں بچہ جب بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو جاتا تھا تو اسے جو کام سب سے پہلے سکھایا جاتا وہ گھوڑ سواری تھی شافیہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن ایسی نہیں کہ گھوڑا سرپٹ دوڑ پڑتا وہ یہ خطرہ محسوس کر رہی تھی کہ غار میں سے کوئی ڈاکو زندہ نکل آیا ہوگا وہ اگر دوڑتے گھوڑے کے ٹاپ سنتا تو اس کے تعاقب میں آ جاتا شافیہ نے گھوڑے کو عام چال پر رکھا ذہن پر زور دے کر اسے یاد کرنا پڑا کہ وہ اپنے چچا کے ساتھ کس طرف سے آئی تھی اسے صحیح طور پر سمت یاد نہیں رہی تھی اس نے بہت سوچا اور بہت یاد کیا آخر ایک طرف چل پڑی اور اپنے آپ کو یہ یقین دلایا کہ ادھر سے ہی آئی تھی وہ اگر مرد ہوتی تو کوئی خوف نہ ہوتا اس کے پاس تلوار تھی خنجر تھا اور اس کے پاس دو گھوڑے بھی تھے وہ خنجر اور تلوار چلانا جانتی تھی لیکن اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ بڑی ہی حسین اور جوان لڑکی تھی حسین بھی ایسی کہ کوئی اچھے کردار کا آدمی بھی اسے دیکھتا تو نظر انداز نہ کر سکتا اور اسے روک لیتا وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ ریگستان میں چلی جا رہی ہے کوئی ایک بھی درخت نظر نہیں آتا تھا اس کے دل پر خوف و ہراس تھا جس نے اس کی نیند غائب کر دی تھی یہ بھی اچھا تھا کہ وہ غنودگی میں نہ گئی اور بے در رہی وہ کان کھڑے کر کے سننے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے تعقب میں کوئی تو نہیں رہا زمین خاموش تھی آسمان خاموش تھا اور رات پر ایسا سکوت تاری تھا کہ اپنے دل کی دھڑکن بھی سن رہی تھی اس نے گھوڑے کو دوڑایا نہیں تاکہ گھوڑا تھک نہ جائے صبح طلوع ہونے لگی اور شافیہ کو زمین و آسمان نظر آنے لگی وہ صحرا میں جا رہی تھی جہاں افق تک ریت ہی ریت تھی صرف ایک طرف اسے افق پر یوں نظر آیا جیسے عمارتیں کھڑی ہوں وہ اسی طرف جا رہی تھی سورج اوپر آتا چلا گیا اور تپیش میں اضافہ ہوتا گیا سورج اوپر آتا چلا گیا اور تپیش میں اضافہ ہوتا گیا سورج جب سر پر آ گیا تو اس نے گھوڑا روک لیا اور نیچے اتری دوسرے گھوڑے کے ساتھ باندھے ہوئے تھیلے میں سے کھانے کو کچھ نکالا اور مشکیزہ کھول کر پانی پیا اور پھر گھوڑے پر سوار ہو گئی وہ چلتے گھوڑے پر کھاتی رہی وہ زیادہ رکنا نہیں چاہتی تھی اسے صرف یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ گھوڑوں نے نہ جانے کب سے پانی پیا ہوا ہے اور یہ پیاس محسوس کریں گے جو صحرا میں ایک خطرہ بن سکتا ہے اصل خطرہ تو وہ محسوس کرنے ہی لگی تھی وہ یہ تھا کہ وہ جب اپنی پارٹی کے ساتھ ادھر آئی تھی تو ایک صحرا راستے میں آیا تو تھا لیکن وہ یہ نہیں تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ غلط راستے پر چل نکلی تھی وہ جدھر دیکھتی اسے صحرا نظر آتا اور جب پیچھے دیکھتی تو اسے وہ پہاڑیاں اور چٹانیں نظر آتی تھیں جن میں وہ غار تھے اور جہاں سے وہ آ رہی تھی وہ رات بھر سوئی نہیں تھی اور اس پر خوف بھی تاری تھا اور پھر اس نے جو کچھ تو خون دیکھا تھا وہ یاد آتا تو وہ اندر باہر سے کانپنے لگتی تھی ہوا یہ کہ اس کا دماغ سوچنے کے قابل رہا ہی نہیں تھا وہ اللہ کو یاد کرتی جا رہی تھی اس میں تبدیلی صرف یہ آئی تھی کہ پہلے وہ اللہ سے مدد مانگتی تو رو پڑتی لیکن اب اس نے اپنا حوصلہ اتنا مضبوط کر لیا کہ اس نے رونا چھوڑ دیا اور اپنے آپ میں دلیری پیدا کر لی اب وہ اللہ سے یہی کہتی تھی کہ صرف اس کی ذات اسے راستہ دکھا سکتی ہے وہ یہ بھی کہتی کہ اللہ مجھے ہمت و استقلال دے کہ میں ہر مصیبت کا سامنا کر سکوں سورج غروب ہو رہا تھا جب وہ اس جگہ پر پہنچ گئی جو اس نے دیکھی اور اسے عمارتیں سی نظر آئی تھیں یہ صحرا کے اندر ٹیلے تھے جن کی ساخت دو منزلہ اور سہ منزلہ عمارتوں جیسی تھی ان میں سے باس ٹیلے ایسی شکل کے تھے جیسے کسی اونچی عمارت کا سامنے والا حصہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہو یہ جگہ نشیبی علاقے میں تھی اور وہاں ریت کم اور مٹی زیادہ تھی کہیں کہیں چھوٹے بڑے پتھر بھی نظر آتے تھے ان بڑے ٹیلوں میں چھوٹے ٹیلے بھی تھے جن کی شکلیں عجیب و غریب تھی یہ سارا ماحول بڑا ہی تھا گھاس کی ایک پتی نظر نہیں آتی تھی جون جون شام کا دھند لگا گہرا ہوتا جا رہا تھا ان چھوٹے ٹیلوں کی شکلیں یوں لگتا تھا کہ تبدیل ہوتی جا رہی ہوں ان میں کوئی انسانی شکل کا اور کوئی ہاتھیوں جیسا تھا شافیہ کا گھوڑا اپنے آپ ہی تیز ہو گیا تیز ہوتے ہوتے گھوڑا دوڑنے لگا اور آگے جا کر ایک ٹیلے سے بائیں کو گھوم گیا وہاں ٹیلا ختم ہو گیا تھا کچھ دور ہی جا کر ایسی جگہ آ گئی جس کے ارد گرد ایسے ہی ٹیلے کھڑے تھے اور درمیان میں کچھ ہرے پودے تھے شافیہ سمجھ گئی کہ گھوڑے نے پانی کی مشک پالی ہے صحراؤں میں چلنے والے گھوڑے پانی کی بو پالیا کرتے ہیں شافیہ نے لگام ڈھیلی چھوڑ دی اور گھوڑا دوڑتا ہوا پانی پر جا کھڑا ہوا یہ تھوڑا سا پانی جمع تھا اور اس کے ارد گرد ہری جھاڑیاں تھیں پانی میں آسمان کا عکس نظر آ رہا تھا شافیہ گھوڑے سے اتر آئی اور اس گھوڑے کی زین سے اس نے دوسرے گھوڑے کو بھی کھول دیا تاکہ دونوں گھوڑے پانی پی لیں گھوڑے پانی پی رہے تھے اور شافیہ سوچ رہی تھی کہ اسے رات یہیں گزارنی چاہیے لیکن پانی کے قریب نہیں کیونکہ اتنا وہ جانتی تھی کہ صحرائی درندے رات کو پانی پینے آتے ہیں اور وہ اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں شافیہ نے گھوڑے سے ایک تھیلا کھولا اور پانی کا مشکیزہ بھی اتارا اور ایک طرف بیٹھ کر کھانے لگی اس نے پانی پیا اور دیکھا کہ گھوڑے بھی پانی پی چکے تھے اور جھاڑیاں کھا رہے تھے اس نے گھوڑوں کو آزاد ہی رہنے دیا تاکہ وہ پیٹ بھر لیں رات پوری طرح تاریخ ہو گئی تھی شافیہ اٹھی اور گھوڑوں کو پکڑ کر ایک طرف چل پڑی وہ پانی سے دور رہنا چاہتی تھی اس نے رات وہیں بسر کرنی تھی اور گھوڑوں کو کہیں باندھنا تھا لیکن وہاں کوئی درخت نہیں تھا نہ کوئی اتنا بڑا پتھر تھا جس کے ساتھ وہ گھوڑے باندھ دیتی اس نے سوچا گھوڑوں کو اللہ کے سپرد کر کے سو جائے ایک جگہ جا کر وہ لیٹ گئی اور گھوڑوں کو چھوڑ دیا وہ اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی کوئی گھوڑا ذرا سا بھی ہلتا تھا تو شافیہ کی آنکھ کھل جاتی تھی وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی اور اندھیرے میں ہر طرف دیکھتی گھوڑے جہاں اس نے چھوڑے تھے وہیں کھڑے تھے اس طرح چار پانچ مرتبہ اس کی آنکھ کھولی اور اس نے بیٹھ کر ہر طرف دیکھا اور جب دیکھا کہ گھوڑے وہیں کھڑے ہیں تو پھر لٹ گئی آخری بار اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج کی پہلی کرنیں ٹیلوں کے اس خطے میں داخل ہو چکی تھیں اور یہ خطہ اللہ کے نور سے منور ہو گیا تھا شافیہ ہڑبڑا کر اٹھی دیکھا دونوں گھوڑے غائب تھے وہ اس طرف دوڑ پڑی جدھر پانی تھا اور گھنی جھاڑیاں بھی تھیں دونوں گھوڑے جھاڑیاں کھا رہے تھے اس کے پاس کھانے کا سامان کافی تھا اس نے گھوڑے کی زین سے ایک تھیلا کھولا اور اس میں سے کھانے کی اشیاء نکال کر ایک طرف بیٹھ گئی اور اطمینان سے کھانے لگی پھر پانی پیا اور ایک گھوڑے کو دوسرے کے پیچھے باندھ کر سوار ہوئی اور چل پڑی وہ اب اللہ کے بھروسے جا رہی تھی اس نے سوچا تھا کہیں نہ کہیں تو جا ہی نکلے گی زمین کو دیکھا تو اسے کچھ اطمینان ہونے لگا وہ اس لیے کہ زمین اب پہلے کی طرح ریتیلی نہیں رہی تھی بلکہ مٹی بڑھتی جا رہی تھی اور گھوڑے کے سموں سے دھول اڑتی جا رہی تھی اس نے یہ بھی دیکھا کہ زمین پر کسی انسان کے نقشے پا نہیں تھے نہ کسی جانور کے پاؤں کے نشان نظر آتے تھے اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس راستے سے کبھی کوئی نہیں گزرا یا عرصے سے ادھر سے کسی مسافر کا گزر نہیں ہوا زمین اوپر کو جا رہی تھی اور ٹیلے کم ہوتے جا رہے تھے کچھ اور آگے گئی تو اسے سورج نظر آیا جو افق سے کچھ اوپر اوپر اٹھ آیا تھا اس نے گھوڑا روک لیا اور اس پر عجیب سی کیفیت تاری ہو گئی اس نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھا رات کی سیاہ کالی تاریکیوں سے اتنا روشن سورج طلوع کرنے والے اللہ اس نے بلند آواز سے اللہ کو پکارا میری زندگی کو اتنا تاریک نہ ہونے دینا اور مجھے جو تاریکیاں نظر آ رہی ہیں ان میں سے اپنے نور کی صرف ایک کرن عطا کر دینا میری آبرو کی حفاظت کرنا جان جاتی ہے تو چلی جائے دعا سے اسے روحانی تسکین سی محسوس ہوئی اور اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس کا حوصلہ جو دم توڑتا جا رہا تھا پھر سے مضبوط ہو گیا ہے اور ایک غیبی ہاتھ ہے جو اس کی حفاظت کر رہا ہے اس کے نیچے گھوڑا عام چال سے چلا جا رہا تھا شافیہ نے یہ نہ سوچا کہ گھوڑے کو دوڑائے اور جہاں کہیں بھی پہنچنا ہے جلدی پہنچ جائے اس نے دماغ حاضر رکھا وہ جانتی تھی کہ گھوڑا دوڑایا تو راستے میں ہی جواب دے دے گا اس نے دوسرا گھوڑا اس لیے ساتھ لے لیا تھا کہ ایک تھک جائے تو دوسرے پر سوار ہو جائے اب اس جگہ سے چلی تو دوسرے گھوڑے پر سوار ہوئی تھی اب تو اسے امید کی ایک کرن نظر آنے لگی جو یہ کہ زمین ذرا ذرا اوپر جا رہی تھی اور کہیں کہیں ہری ہری گھاس بھی نظر آنے لگی تھی اسی طرح اکا دکا درخت بھی دکھائی دینے لگا لیکن ان درختوں کی شکل و صورت ویسی نہیں تھی جیسی جنگلات کے درختوں کی ہوتی ہے ٹہن تھے اور کچھ ٹہنیاں تھیں لیکن پتے بہت ہی تھوڑے آخر ٹیلوں کا خطہ ختم ہو گیا اور وہ جب بلندی پر پہنچی تو اس کے سامنے ایسی زمین تھی جس پر درخت بھی تھے اور ہریالی بھی نظر آ رہی تھی اس نے رک کر پیچھے دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے جہنم سے نکل آئی ہو اور آگے اس کے لیے جنت ہی جنت ہے وہاں اونچی نیچی ٹیکریاں بھی تھیں اور زمین ہموار تو نہیں تھی لیکن زمین کی جیسی بھی شکل تھی اچھی لگتی تھی کیونکہ اس میں ہریالی تھی وہ ناک کی سیدھ میں چلتی جا رہی تھی سورج اوپر آ کر مغرب کی طرف چل پڑا تھا اور اس وقت شافیہ ایک جنگل میں داخل ہو چکی تھی ہر طرف ہریالی تھی اب گھوڑوں کے بھوکا اور پیاسا رہنے کا کوئی خطرہ نہیں رہا تھا البتہ یہ خطرہ بڑھ گیا تھا کہ وہ حسین اور جوان لڑکی ہے اور اس جنگل میں اسے ضرور کوئی نہ کوئی آدمی ملے گا اس نے اپنے آپ کو ایسے خطرے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کر دیا اس نے یہ بھی سوچا کہ خزانے والی پہاڑیوں تک پہنچنے سے پہلے ایک ایسی پہاڑی آئی تھی جس پر وہ سب چڑھے تھے اور اس کی پلسی رات جیسی چوٹی پر کچھ دور تک گئے تھے جہاں ذرا سا پاؤں پھسل جاتا تو گھوڑا اپنے سوار سمیت دور نیچے تک لڑکتا چلا جاتا یہ پہاڑی ایک روز پہلے آ جانی چاہیے تھی لیکن اس کا کہیں نام و نشان نہ تھا یہ تو شافیہ نے پہلے ہی قبول کر لیا تھا کہ وہ بھٹک گئی ہے لیکن اس پہاڑی کو نہ دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ وہ راستے سے بہت دور چلی آئی ہے اور اب نہ جانے کہاں جا نکلے یا کس انجام کو پہنچے اسے آسمان پر برسات کے بادلوں کے ٹکڑے منڈلاتے نظر آنے لگی اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ مہ نہ برس پڑے خزانے والے غار کی طرف جاتے ہوئے دھار مہ برسا تھا اور اس کی پارٹی کو بڑی ہی سخت دشواری بھی پیش آئی تھی اب وہ اکیلی تھی اور ڈرتی تھی کہ آگے سیلابی ندی آ گئی تو اس کے لیے ایسی مشکل پیش آئے گی جو اس کے بس سے باہر ہوگی وہ ایک بڑی اچھی جگہ رک گئی تھیلے میں سے کھانا کھول کر کھانے بیٹھ گئی اور گھوڑوں کو کھولا چھوڑ دیا کہ وہ بھی اپنا پیٹ بھر لیں وہاں تو اب گھاس ہی گھاس تھی اور جھاڑیوں کی بھی بہتات تھی اسے غنودگی آنے لگی لیکن دن کے وقت وہ سونے سے گریز کر رہی تھی یہ خطرہ تو اس کے ذہن میں ہر وقت موجود رہا کہ اس کے تعاقب میں کوئی آ رہا ہوگا اس کے ساتھ ہی یہ سوال بھی اس کے ذہن سے اٹھا کہ اس غار میں کوئی ڈاکو لٹیرا زندہ بھی رہا تھا یا نہیں اسے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا وہ ڈرتی اس لیے تھی کہ تعقب میں اگر کوئی آ رہا ہے تو گھوڑوں کے قدموں کے نشان دیکھتا اس طرف پہنچ جائے گا پھر وہ اپنے آپ کو یوں تسلی دیتی کہ کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچا تھا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آرام کر کے وہ پھر گھوڑے پر سوار ہوئی اور چل پڑی شام تک اسے ندیوں میں سے گزرنا پڑا دونوں کی گہرائی گھوڑوں کے گھٹنوں تک ہی تھی اسے وہ ندی یاد تھی جس میں سے گزر کر وہ گئی تھی وہ سیلابی تھی اور خاصی گہری تھی یہ دو ندیاں جو وہ اب دیکھ رہی تھی جاتے وقت یہ دو ندیاں راستے میں نہیں آئی تھیں جنگل خوبصورت ہوتا جا رہا تھا سورج غروب ہو گیا اور جنگل کے حسن پر رات کا سیاہ پردہ پڑتا چلا گیا اب اس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ رات کو سوئی تو درندے آ جائیں گے وہ جانتی تھی کہ ایسے جنگلوں میں شیر اور بھیڑیے ہوتے ہیں خزانے کے ساتھ جاتے ہوئے ان کا تصادم ایک شیر کے ساتھ ہوا تھا اور پھر انہوں نے بڑا زہریلا اور بڑا ناک بھی دیکھا تھا انہوں نے مل کر ناک کو مار لیا تھا اور شیر کو بھی لیکن ایک گھوڑا ضائع ہو گیا تھا اس نے سوچا کوئی ایسا درخت نظر آ جائے جس کا ٹہن خاصا چوڑا ہو اور وہ اس پر چڑھ کر سو جائے لیکن یہ خیال اس نے اس خطرے سے ذہن سے نکال دیا کہ سوتے سوتے اوپر سے گر پڑے گی اور ہو سکتا ہے اتنی چوٹ لگے کہ وہ سفر کے قابل ہی نہ رہے اللہ پر توکل رکھتے ہوئے وہ ایک ٹیکری کے دامن میں رک گئی اور دونوں گھوڑے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیے وہ جہاں بیٹھی تھی وہاں ٹیکری تھوڑی سی عمودی تھی اس نے وہیں ٹیکری کے اس حصے کے ساتھ پیٹ لگا لی اور ارادہ کیا کہ جتنی دیر جاگ سکتی ہے جاگے گی اس نے تلوار نیام سے نکال کر اپنے پاس رکھ لی اس نے جاگنے کا ارادہ کیا تھا لیکن جوانی کی عمر تھی اور تھکان بھی تھی بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی گھوڑے بڑی زور سے آئے اور بتکے شافیہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھی اور اس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر گیا اور بڑی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی گھوڑے رسیاں توڑوا رہے تھے اس کے ساتھ ہی شافیہ نے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنی اور ایسی آوازیں سنی جیسے کتے غرا اور بھونک رہے ہوں چاند اوپر آ گیا تھا ان دنوں چاند آدھی رات کے بعد اوپر آتا تھا اس چاندنی میں اسے ایک ہرن نظر آیا جو بھاگا جا رہا تھا اور اس کے پیچھے چار پانچ بھیڑیے لگے ہوئے تھے ہرن اور بھیڑیے گھوڑوں کے قریب سے گزرنے لگے معلوم نہیں کیا وجہ ہوئی کہ ہرن گر پڑا ابھی وہ اٹھ ہی رہا تھا کہ بھیڑیے اس پر جا پڑے اور پھر اسے بھاگنے نہ دیا شافیہ مطمئن ہو گئی کہ بھیڑیوں کو پیٹ بھرنے کے لیے شکار مل گیا ہے درندہ بھوکا ہو تو بہت بڑا خطرہ بن جاتا ہے اس لحاظ سے بھیڑیوں والا خطرہ ٹل گیا تھا لیکن گھوڑے بری طرح بتکے تھے شافیہ گھوڑوں تک گئی اور ان کے درمیان کھڑے ہو کر دونوں کے گردنوں کو تھپ تھپانے لگی اور باری باری ان کے منہ کے ساتھ منہ لگایا جس سے گھوڑے کچھ سکون میں آ گئے تھے اچانک شافیہ کو خیال آیا کہ جہاں بھیڑیے ہیں وہاں شیر بھی ہو سکتے ہیں وہ ڈرنے لگی کہ شیر آ گیا تو وہ بھیڑیوں سے ان کا شکار چھینے گا اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیر جب دیکھے کہ وہ شکار تو بھیڑیوں نے مار لیا ہے تو وہ گھوڑوں کی طرف آ جائے گا اس خیال نے اسے خاصا ڈرایا لیکن اس کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں تھا سوائے اس کے کہ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور اس نے گھوڑوں پر پہرا دینا شروع کر دیا تھا اس نے دوسرے ہاتھ میں خنجر لے لیا اسے چاند سے اندازہ ہوا کہ رات آدھی سے کچھ زیادہ گزر گئی ہے اس نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا اور اپنے دل میں سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی جب ٹہلتے ٹہلتے تھک گئی تو بیٹھ گئی اور پیٹ اسی کے ساتھ لگا لی جس کے ساتھ گھوڑے بندھے ہوئے تھے اس نے نیند پر قابو پانے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکی اور بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی بہت دیر گزر گئی تو گھوڑے ایک بار پھر بتکے اور ہن آئے شافیہ بڑی تیزی سے اٹھی اور تلوار اور خنجر آگے کر لیے اس نے دیکھا پندرہ بیس قدم دور بھیڑیے بڑے آرام سے واپس جا رہے تھے انہیں اب کسی اور شکار کی ضرورت نہیں تھی ان کے پیٹ بھر گئے تھے شافیہ نے چاند کو دیکھا جو خاصا آگے نکل گیا تھا وہ پھر درخت کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور ایک بار پھر نیند نے اسے خوابوں کی دنیا میں پہنچا دیا اس کی آنکھ کھلی تو اس دن کا سورج افق سے اٹھ آیا تھا شافیہ اٹھی اور اس نے گھوڑوں کی رسیاں کھول دیں تاکہ یہ چر چک لیں اسے اب آگے جانا تھا معلوم نہیں یہ کون سا خطہ تھا کہ اسے کوئی آبادی کوئی چھوٹی سی بستی اور ایک بھی انسان نظر نہیں آتا تھا نہ کسی انسان کے قدموں کے نشان نظر آتے تھے گھوڑے گھاس چر رہے تھے اور شافیہ ایک تھیلا کھول کر اپنا پیٹ بھرنے لگی کچھ دیر بعد وہ اٹھی اور پہلے کی طرح ایک گھوڑے کو دوسرے گھوڑے کے پیچھے باندھ کر سوار ہو گئی اور اللہ کا نام لے کر چل پڑی جنگل ویسا ہی تھا جیسا وہ دیکھتی چلی آ رہی تھی اب یہ تبدیلی آئی تھی کہ ٹیکریاں ذرا بڑی ہو گئی تھیں اور ان ٹیکریوں پر بھی گھاس تھی جھاڑیاں تھیں اور درخت بھی تھے وہ چلتی گئی اور تقریباً آدھا دن گزر گیا وہ کچھ دیر کے لیے رکنے کی سوچ رہی تھی کہ اسے دوڑتے گھوڑے کے ٹاپ سنائی دینے لگی پہلے تو اس نے اپنے آپ کو یہ دھوکہ دیا کہ اس کے کان بج رہے ہیں لیکن دوڑتے گھوڑے کے قدموں کی دھمک بلند ہوتی جا رہی تھی جس سے پتا چلتا تھا کہ گھوڑا اسی طرف آ رہا ہے شافیہ نے ادھر ادھر دیکھا کہ چھپنے کی کوئی جگہ نظر آ جائے لیکن دو گھوڑوں کو چھپانا ناممکن تھا وہ اکیلی ہوتی تو کسی گھنی جھاڑی کے پیچھے چھپ سکتی تھی شافیہ کو اس گھڑ سوار کا سامنا کرنا ہی تھا اس نے ارادہ کیا کہ جس ٹیکری کے ساتھ لگ کر وہ بیٹھی تھی اسی کی اوٹ میں یعنی پچھلی طرف چلی جائے وہ یہ ارادہ اس امید پر باندھ رہی تھی کہ گھڑ سوار اس طرف سے آگے نکل جائے گا لیکن اب چھپنے کا وقت گزر گیا تھا ایک ہرن اپنی پوری رفتار سے دوڑا آ رہا تھا اور یہ ہرن اس کے قریب سے گزر گیا شافیہ نے دیکھا کہ ہرن کی دم کے ساتھ پیٹ پر تیر اترا ہوا تھا اس سے پتا چلتا تھا کہ جو گھڑ سوار اس کے تعاقب میں آ رہا تھا تیر اسی نے اس پر چلایا ہوگا اور وہ کوئی شکاری ہوگا وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کھڑی رہے یا وہاں سے ہٹ جائے اتنے میں ایک گھڑ سوار ٹیکری کے عقب سے سامنے آیا جس کا گھوڑا پر دوڑ رہا تھا وہ بڑی تیزی سے شافیہ کے قریب آ گیا اور شافیہ کو دیکھ کر اس نے باغ کھینچی گھوڑا دو چار قدم پاؤں جماتے جماتے آگے نکلا اور رک گیا گھڑ سوار سیاہ فام تھا اس کے پیچھے دو اور گھڑ سوار آ گئے وہ بھی سیاہ فام تھے آگے والے گھڑ سوار کا لباس ظاہر کرتا تھا کہ وہ کسی قبیلے کا سربراہ یا سردار ہے اور جو گھڑ سوار اس کے پیچھے آ رہے تھے وہ اس کے نوکر یا غلام لگتے تھے شافیہ کو یاد آیا کہ اسے کسی نے بتایا تھا کہ جنگلوں میں کچھ قبیلے ہیں جو تہذیب و تمدن سے دور رہتے ہیں اور یہ قبیلے خاصے وحشی ہیں اسے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ ان قبیلوں کا اپنا ہی تہذیب و تمدن اور اپنا ہی مذہب ہے کبھی یہ بت پرست ہوا کرتے تھے لیکن انہوں نے اسلام کا اتنا سا ہی اثر قبول کیا کہ بت پرستی چھوڑ دی لیکن اپنے اپنے عقیدوں اور مذہبی رسم و رواج کو نہ چھوڑا وہ گھڑ سوار وحشی تھا یا تہذیب یافتہ اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ شافیہ کو ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جس میں حیرت بھی تھی اور ہوسکاری کا تاثر بھی تھا شافیہ اسے چپ چاپ دیکھے جا رہی تھی اس نے خوف و ہراس جھٹک ڈالا اور چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہ آنے دیا جس سے پتا چلتا کہ وہ اس سیاہ فام سے خوف و ہراس محسوس کر رہی ہے یہ سوار گھوڑے سے اتر آیا اور آہستہ آہستہ شافیہ کے قریب آ گیا اس کے دونوں نوکر گھوڑے سے اترے اور اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے آقا ابھی انہیں کوئی حکم دے گا آقا نے اپنی زبان میں شافیہ کے ساتھ بات کی شافیہ نے سر ہلایا جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کی زبان نہیں سمجھتی وہ مسکرایا کیا تم انسان ہو سوار نے اب اس خطے کی زبان میں پوچھا یقین نہیں آتا ہاں میں انسان ہوں شافیہ نے جواب دیا شافیہ کے لب و لہجے اور انداز میں ذرا سا بھی خوف ہراس نہیں تھا اس نے سوچ لیا تھا کہ ذرا سے بھی خوف کا اظہار یا اس پر اپنی مجبوری اور بے بسی ظاہر کی تو یہ شخص شیر ہو جائے گا کون ہو تم سوار نے جو یقیناً اپنے قبیلے کا سردار تھا پوچھا اور اس جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہو معلوم ہوتا ہے تمہارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں ہوں تو انسان لیکن روح سمجھ لو شافیہ نے کہا حسن بن صباح کا نام تو تم نے سنا ہی ہوگا شیخ الجبل امام سردار نے کہا میں نے اس کے متعلق بہت کچھ سنا ہے وہ آسمان سے آگ کی آغوش میں زمین پر اترا تھا میں نے یہ بھی سنا ہے اور ٹھیک سنا ہے کہ وہ آسمانی جنت کو زمین پر لے آیا ہے میں اس جنت کی ہوں شافیہ نے کہا اور اس سے پوچھا کیا تم نے امام کی بیعت نہیں کی نہیں سردار نے جواب دیا ہمارا اپنا مذہب ہے ہمارا یہ رواج ہے کہ جو قبیلے کا سردار ہوتا ہے وہ مذہبی پیشوا بھی ہوتا ہے میں اپنے قبیلے کا سردار اور مذہبی پیشوا ہوں تم اکیلی کیوں ہو شکار کے لیے آئی تھی شافیہ نے کہا ایک ہرن کے تعاقب میں یہاں تک آ نکلی میں دانستہ چھپ گئی تھی میں چاہتی تھی کہ میرے ساتھ جو آدمی شکار کھیلنے آئے تھے وہ مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو جائیں اور واپس چلے جائیں میں دراصل آزاد گھومنا پھرنا چاہتی تھی اب واپس جا رہی ہوں لیکن راستہ یاد نہیں رہا شافیہ نے کچھ ایسے ہی جھوٹ بولے اور اپنے دماغ حاضر رکھا میں نے اس جنگل میں کسی اور آدمی کو نہیں دیکھا سردار نے کہا کیا وہ لوگ تمہیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے ہاں چلے گئے ہوں گے شافیہ نے جواب دیا میں اکیلے جانا چاہتی ہوں لیکن ابھی میں واپس نہیں جاؤں گی کیونکہ میں ایک اور جگہ جانا چاہتی ہوں میں بھٹک نہ جاتی تو اب تک یہاں سے نکل گئی ہوتی مجھے کچھ خیال نہیں رہا کہ ہم کس طرف سے آئے تھے کہاں جانا چاہتی ہو سردار نے پوچھا قلعہ وسم کو شافیہ نے جواب دیا کیا تم مجھے وہاں کا راستہ بتا سکتے ہو میں نہیں جانتی میں کس سمت کو جا رہی ہوں کیا شیخ الجبل میں اتنی روحانی طاقت نہیں سردار نے پوچھا اور کہا اسے تو گھر بیٹھے معلوم ہو جانا چاہیے کہ تم کہاں ہو میں نے تو سنا ہے کہ اس میں ایسی روحانی قوت ہے کہ زمین کی ساتویں تہ کے بھی راس پا لیتا ہے اسے کوئی بتائے گا تو وہ میرا پتہ چلائے گا شافیہ نے کہا اسے کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ میں جنگل میں اکیلی رہ گئی ہوں کیا تم مجھے راستہ بتا سکتے ہو ہاں بتا سکتا ہوں سردار نے جواب دیا لیکن یہاں نہیں بتاؤں گا تم میرے علاقے میں ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں میں تمہیں اپنی بستی میں نہیں لے جاؤں گا بستی بہت دور ہے یہاں میں ایک جگہ خیمہ زن ہوں تمہیں وہاں لے جاؤں گا اور وہاں تمہیں راستہ سمجھاؤں گا اگر میں تمہارے خیمے میں نہ جاؤں گی تو شافیہ نے پوچھا تو پھر اس جنگل میں بھٹکتی رہو سردار نے مسکراتے ہوئے کہا اس جنگل سے نکلنا آسان کام نہیں اور یہاں خطرہ یہ ہے کہ یہاں بھیڑیے بھی ہیں شیر بھی ہیں اور ایک سیاہ رنگ کا شیر بھی دیکھنے میں آیا ہے جو بہت خطرناک درندہ ہے ہو سکتا ہے تمہاری تلاش میں آنے والوں سے پہلے ان درندوں میں سے کوئی تم تک پہنچ جائے تمہیں خیمے میں اس لیے لے جا رہا ہوں کہ تم زبانی وسم کوہ کا راستہ نہیں سمجھ سکو گی میں سفید کپڑے پر راستہ بنا کر تمہیں دے دوں گا اور جو نمایاں نشانیاں راستے میں آئیں گی وہ نشان لگا کر تمہیں بتاؤں گا بہتر ہے میرے ساتھ چلی چلو شافیہ نے کچھ دیر سوچا اور بہتر یہی سمجھا کہ یہ خطرہ مول لے لیا جائے اور اس شخص سے راستہ سمجھ لیا جائے اس کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہ تھا اس نے اس سیاہ فام سردار کے ساتھ جانے پر رضامندی کا اظہار کر دیا شافیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور اس اس کے ساتھ چل پڑی کا سیاہ فام میزبان اپنے شکار کو بھول گیا اور واپس اپنے خیمے کی طرف چل پڑا وہ بولتا کم تھا اور شافیہ کو اوپر سے نیچے تک بار بار دیکھتا اور حیران بھی ہوتا اور خوش بھی اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس ہرن کے ساتھ اسے کوئی دلچسپی نہیں رہی جس کی پیٹ میں اس کا تیر اترا ہوا تھا اسے بڑا ہی خوبصورت شکار مل گیا تھا شافیہ شاید اس کی نظروں کو سمجھ رہی تھی میرا نام زرتوش ہے راستے میں سردار نے شافیہ کو بتایا میں ابھی تین چار دن اسی جنگل میں رہوں گا جب میں واپس جاؤں گا تو میرے ساتھ دو تین ہرن ہوں گے اور شاید ایک شیر بھی شافیہ کو اس کے شکار کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ اس سے صرف راستہ سمجھنا چاہتی تھی وہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ وہ اس جنگل سے خیریت سے بھی نکل جائے گی یا نہیں شافیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور اس کے ساتھ چل پڑی اس کا سیاہ فام میزبان اپنے شکار کو بھول گیا اور واپس اپنے خیمے کی طرف چل پڑا وہ بولتا کم تھا اور شافیہ کو اوپر سے نیچے تک بار بار دیکھتا اور حیران بھی ہوتا اور خوش بھی اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس ہرن کے ساتھ اسے کوئی دلچسپی نہیں رہی جس کی پیٹ میں اس کا تیر اترا ہوا تھا اسے بڑا ہی خوبصورت شکار مل گیا تھا شافیہ شاید اس کی نظروں کو سمجھ رہی تھی میرا نام زرتوش ہے راستے میں سردار نے شافیہ کو بتایا میں ابھی تین چار دن اسی جنگل میں رہوں گا جب واپس جاؤں گا تو میرے ساتھ دو تین ہرن ہوں گے اور شاید ایک شیر بھی شافیہ کو اس کے شکار کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ اسے صرف راستہ سمجھنا چاہتی تھی وہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ وہ اس جنگل سے خیریت سے نکل بھی جائے گی یا نہیں میں اپنے آدمی تمہارے ساتھ بھیج دوں گا زرتوش نے کہا وہ تمہیں خطرناک علاقے سے نکال کر واپس آئیں گے زرتوش کی خیمہ گاہ وہاں سے بہت دور تھی وہاں تو پہنچتے پہنچتے ڈیڑھ دو گھنٹے گزر گئے وہاں چار پانچ خیمے لگے ہوئے تھے اور ان کے باہر پانچ سات آدمی کوئی نہ کوئی کام کر رہے تھے زرتوش نے شافیہ کو بتایا کہ وہ سب اس کے نوکر چا کر ہیں اور ان میں باورچی بھی ہے ایک خیمہ جو دوسروں سے بڑا اور شکل و صورت میں مختلف تھا الگ تھلگ نظر آ رہا تھا پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی یہ زرتوش کا خیمہ تھا زرتوش اور شافیہ گھوڑوں سے اترے اور نوکر دوڑے آئے اور گھوڑے انہوں نے پکڑ لیے زرتوش شافیہ کو اپنے خیمے میں لے گیا فرش پر ایک بستر بچھا ہوا تھا نیچے روئی کے گدے تھے اور ان پر بڑی خوبصورت اور قیمتی چادر بچھی ہوئی تھی خیمے میں کچھ اور چیزیں بڑے قرینے سے اور سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں زرتوش نے شافیہ کو بستر پر بٹھایا اور ایک خادم کو بلا کر کہا کہ وہ کھانا لے آئے کھانا آیا تو شافیہ دیکھ کر حیران رہ گئی یہ بھنے ہوئے مختلف پرندے تھے یہ اتنے زیادہ تھے کہ دس بارہ آدمی کھا سکتے تھے ان کے ساتھ روٹی نہیں تھی شکار پر آ کر میں صرف شکار کھایا کرتا ہوں سرتوش نے کہا تم بھی یہ پرندے کھاؤ گی روٹی نہیں ملے گی نہ تمہیں روٹی کی ضرورت محسوس ہوگی خادم پھر آیا اور ایک سراہی اور دو پیالے رکھ کر چلا گیا زرتوش نے سراہی سے دونوں پیالے بھرے اور ایک پیالہ شافیہ کے آگے کر دیا شافیہ بو سے سمجھ گئی کہ یہ شراب ہے اس نے شراب پینے سے انکار کر دیا کیوں زرتوش نے حیرت سے کہا شیخ الجبل حسن بن صبح کی حور ہو تم شراب پینے سے انکار کرتی ہو کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہاں اس کی ایک وجہ ہے شافیہ نے کہا مجھے ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ شراب چہرے کی رونق ختم کر دیتی ہے میں بڑھاپے میں بھی جوانوں جیسی رہنا چاہتی ہوں شافیہ محتاط تھی کہ اس کے منہ سے یہ نہ نکل جائے کہ وہ مسلمان ہے وہ کھانا کھاتے رہے اور باتیں کرتے رہے زرتوش نے بہت اصرار کیا کہ وہ تھوڑی سی شراب پی لے لیکن اس نے نہ پی کھانے سے فارغ ہوئے اور نوکر برتن اٹھا کر لے گیا تو شافیہ نے زرتوش سے کہا کہ وہ اب اسے راستہ سمجھا دے کیا جلدی ہے زرتوش نے کہا تم اسی وقت تو روانہ نہیں ہو سکتی میں اسی وقت روانہ ہونا چاہتی ہوں شافیہ نے کہا صبح تک میں اپنی منزل کے کچھ اور قریب ہو جاؤں گی میں رات ضائع نہیں ہونے دوں گی میری میزبانی کا تقاضا کچھ اور ہے زرتوش نے کہا میں اپنے قبیلے کے رسم و رواج کا پابند ہوں میرے خادم سارے قبیلے میں مشہور کر دیں گے کہ میں نے مہمان کو رات کو رخصت کر دیا تھا مجھ پر لانت ہے کہ میں مہمان کو اور وہ بھی ایک عورت کو رات کو ہی رخصت کر دوں تو پھر مجھے راستہ بنا کر دکھائیں شافیہ نے کہا سورج غروب ہو گیا تھا اور خیمے میں مٹی کے دو دیے جلا کر رکھ دیے گئے تھے زرتوش نے ایک نوکر کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ گز بھر سفید کپڑا لے آئے اور جلی ہوئی لکڑی کے دو تین کوئلے بھی لیتا آئے کپڑا آ گیا جو ایک چادر سے پھاڑا گیا تھا نوکر تین چار کوئلے بھی رکھ کر خیمے سے نکل گیا زرتوش نے یہ کپڑا لکڑی کی اس چوکی پر رکھا جس پر کچھ دیر پہلے انہوں نے کھانا کھایا تھا کپڑے کو ہر طرف سے کھینچ کر زرتوش اس پر کوئلے سے لکیریں ڈالنے لگا اس دوران اس نے شافیہ کو کچھ بھی نہ بتایا سوائے اس کے کہ جہاں سے اس کی لکیر شروع ہوئی تھی وہ بتایا کہ تم اس وقت یہاں ہو پھر وہ لکیر ڈالتا ہی چلا گیا یہ سیدھی لکیر نہیں تھی بلکہ ٹیڑھی میڑھی سی تھی اور زرتوش اس پر کچھ نشان بھی لگاتا جا رہا تھا بہت دیر بعد کپڑے پر کئی ایک لکیریں اس طرح بن گئیں جس طرح نقشے پر دریا دکھائے جاتے ہیں اس نے یہ کپڑا شافیہ کو دکھایا اور کہا کہ یہ کپڑا وہ اپنے ساتھ لے جائے اور اس کے بغیر وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے گی زرتوش نے اسے بتانا شروع کر دیا کہ اس راستے پر اس سمت کو جائے گی تو اتنی دور ایک چشمہ ملے گا اس طرح وہ اسے تفصیلات بتاتا رہا اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس مقام پر آ کر ہستانی علاقہ شروع ہو جاتا ہے اور اس میں فلاں فلاں نشانیاں دیکھ کر راستہ دیکھنا ہوگا شافیہ نے محسوس کیا کہ راستہ زبانی یاد نہیں رکھا جا سکتا تھا کپڑا ساتھ ہونا لازمی تھا اسے امید تھی کہ اس کا میزبان اسے کہے گا کہ یہ کپڑا اپنے پاس رکھنا اور اسے دیکھ دیکھ کر چلنا لیکن میزبان نے کپڑا تہ کر کے اپنے چوغے کے اندر والی جیب میں رکھ لیا تھا کیا یہ کپڑا مجھے نہیں دو گے شافیہ نے پوچھا تمہارے لیے ہی تو یہ ٹیڑھی سیدھی لکیریں ڈالی ہیں زرتوش نے جواب دیا لیکن ایک شرط ہے جو پوری کرو گی تو یہ کپڑا تمہارے حوالے کر دوں گا اور اپنے دو آدمی تمہارے ساتھ محافظوں کے طور پر بھیجوں گا کھانے پینے کا ایسا سامان ساتھ دوں گا جو تم نے حسن بن صبح کی جنت میں بھی کبھی نہیں کھایا ہوگا شافیہ نے صاف طور پر محسوس کیا کہ اس شخص کا لب و لہجہ بدلا ہوا ہے اس کے چہرے پر اور آنکھوں سے بھی کوئی اور ہی تاثر آ گیا تھا اس پر شراب کا نشہ بھی تاری ہو گیا تھا شرط کیا ہے شافیہ نے پوچھا آج رات تم میری مہمان ہوگی زرتوش نے بازو لمبا کر کے شافیہ کو اپنے بازوؤں میں لیتے ہوئے کہا کل رات بھی تم میرے ساتھ گزارو گی اب خود ہی سمجھ لو کہ میری شرط کیا ہے ہاں میں سمجھ گئی ہوں شافیہ نے کہا تم میری عصمت اور آبرو کا سودا کر رہے ہو اگر میں یہ سودا قبول نہ کروں تو تو ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی زرتوش نے کہا میں تمہیں اپنی لونڈی بنا کر رکھوں گا اگر مجھے پریشان کرو گی یا بھاگنے کی کوشش کرو گی تو میں تمہیں بڑی ہی بری موت ماروں گا کیا تم بھول گئے ہو کہ میں کون ہوں شافیہ نے کہا میں شیخ الجبل کی بڑی قیمتی ملکیت ہوں تم جانتے ہو حسن بن صبح اللہ کا اتارا ہوا امام ہے اور اس میں اتنی طاقت ہے کہ اسے پتا چل جائے گا کہ میں کہاں ہوں تم یہ نہیں جانتے کہ وہ تمہیں کس انجام کو پہنچائے گا آدھا زمین میں گاڑ کر وہ تم پر خون خوار کتے چھوڑ دینے کا حکم دے گا اور تمہارے قبیلے کی تمام لڑکیوں کو یہاں سے اٹھوا کر قلعہ علموت میں اکٹھا کر لے گا جانتا ہوں زرتوش نے کہا بڑی اچھی طرح جانتا ہوں حسن بن سباہ اللہ کا نہیں ابلیس کا بھیجا ہوا امام ہے اور اس کے پاس وہی طاقت ہے جو ابلیس کے پاس ہوتی ہے اور مجھ جیسے سردار ایسی طاقت سے محروم ہوتے ہیں تم جس عصمت اور آبرو کا سودا قبول نہیں کر رہی وہ عصمت اور آبرو تمہارے پاس ہے ہی نہیں میں نے تم جیسی حسین لڑکیاں تو دیکھی ہیں لیکن کبھی کسی کو ہاتھ لگا کر نہیں دیکھا میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا زندگی میں پہلی بار تم جیسی شگفتہ کلی میرے ہاتھ آئی ہے میں تمہارے حسن اور جوانی سے پورا پورا لطف اٹھاؤں گا کیا تم میری اس شرافت کی قدر نہیں کرو گی کہ میں نے تمہیں صرف دو راتیں رکھنے کے لیے کہا ہے بس اس کے بعد تم آزاد ہو اور میرے آدمی تمہارے ساتھ جائیں گے میں نے بڑے ہی بدصورت اور شیطان فطرت آدمی دیکھے ہیں شافیہ نے کہا لیکن کبھی کسی کے ساتھ وابستہ نہیں پڑا تم پہلے بدصورت آدمی ہو جس کے جال میں پھنسی ہوں تم دو راتیں کہتے ہو میں دو لمحے بھی یہاں ٹہرنا گوارا نہیں کروں گی اپنا انجام سوچ لو زرتوش تنزیہ سی ہنسی ہنس پڑا اور شافیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا میں نے تمہیں پہلی نظر دیکھا تو یقین نہیں آیا تھا کہ تم انسان ہو زرتوش نے کہا پھر یقین ہو گیا کہ تم انسان ہی ہو یہ بتا دو کہ تم یہاں اکیلی کس طرح آئی ہو اور کس طرح راستہ بھول گئی ہو یہ سن لو کہ تم میری شرط پوری کیے بغیر یہاں سے جا نہیں سکو گی اگر جان کی بازی لگاؤ گی تو میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا بولو کہاں سے آئی ہو اور کہاں جا رہی ہو شافیہ گہری سوچ میں کھو گئی وہ سوچنے لگی کہ اس شخص کو اپنی اصلیت بتا دے اور یہ بھی کہ وہ اپنے چچا وغیرہ کے ساتھ ایک خزانہ اٹھانے گئی تھی اور وہاں سب قتل ہو گئے ہیں خزانے کے خیال سے شافیہ کا دماغ روشن ہو گیا اس نے سوچا کہ اس شخص کو خزانے کا لالچ دیا جائے تو یہ بہت خوش ہوگا اور جان بخشی کر دے گا شافیہ نے اسے خزانے کے متعلق سب کچھ بتا دیا اور یہ بھی کہ کس طرح وہ بھی اپنے چچا کے ساتھ اس غار تک گئی تھی اور کس طرح کچھ ڈاکو اور لٹیرے آ گئے جو جانتے تھے کہ یہاں خزانہ ہے شافیہ نے اسے یہ ساری واردات سنا دی لیکن اپنے متعلق یہی بیان رکھا کہ وہ حسن بن صبح کی جنت کی ہور ہے اور خزانے کے لالچ میں آ گئی تھی میں تمہیں اس جگہ کا راستہ بتا دیتی ہوں شافیہ نے کہا دو دنوں کی مسافت ہے وہاں اب سوائے کٹی اور جلی ہوئی لاشوں کے کچھ نہیں ہوگا جاؤ اور وہ بکس اٹھا کر لے آؤ بدقسمت اور بے عقل لڑکی زرتوش نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹ نہیں بول رہی تم جانتی ہو میں خزانے کی طرف چل پڑا تو تمہیں ساتھ لے جاؤں گا تم نے مجھے دھوکہ نہیں دیا لیکن وہ سب لوگ جو اس غار میں خزانے پر مارے گئے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا تھا ہم لوگ اس خزانے کے لالچ میں کبھی نہیں آئے ان خزانوں پر بڑے بڑے جابر بادشاہ کٹ مرے ہیں تم وہاں جاؤ تو صحیح شافیہ نے کہا اب وہاں مرنے مرنے والا کوئی نہیں آئے گا وہ جو آئے تھے وہ اس خزانے کے حصے دار تھے اور وہ تمام خزانہ خود لے جانا چاہتے تھے میں کہہ رہا ہوں یہ لالچ مجھے نہ دو زرتوش نے کہا ہم لوگ تمہاری تہذیب سے تمہارے رہن سہن سے اور تمہارے شاہانہ طور طریقوں سے دور جنگلوں میں رہنے والے لوگ ہیں تم ہمیں جنگلی کہہ لو وحشی اور درندے کہہ لو لیکن ہم جو کچھ بھی ہیں اپنے آپ میں خوش اور مطمئن ہیں تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ یہ لوگ چھپا ہوا خزانہ اٹھانے گئے تو سب مارے گئے بلکہ جل بھی گئے ہمارے بزرگ ہمیں بتا گئے ہیں کہ کبھی کسی چھپے ہوئے اور مدفون خزانے کی لالچ میں نہ آنا لوٹا ہوا خزانہ جہاں کہیں بھی چھپا کر رکھا جائے وہاں بدروحوں کا قبضہ ہو جاتا ہے یہ بدروہیں سانپوں کی شکل میں ظاہر ہو سکتی ہیں یا بڑے زہریلے بچھو بن جاتی ہیں خزانے تک پہنچنے والے جو ہی خزانے پر ہاتھ رکھتے ہیں سانپ یا بچھو نکل آتے ہیں اور ڈس کر انہیں وہیں ختم کر دیتے ہیں کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ بدروہیں نہ ہو تو وہاں جنات پہنچ جاتے ہیں جو انسانوں کی شکل میں سامنے آتے ہیں اور خزانے کی حفاظت کرتے ہیں تمہارے آدمیوں پر جن لوگوں نے حملہ کیا تھا انہیں بدروہیں یا جنات لائے تھے اور وہاں تک پہنچایا تھا چونکہ وہ بھی خزانہ اٹھانے گئے تھے اس لیے آپس میں لڑ مرے اور بدروہوں یا جنات نے مشلوں سے انہیں جلا ڈالا کیا تم نے کبھی سنا نہیں کہ مدفون خزانوں پر سانپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں میں تمہیں جانے پر اکسا نہیں رہی شافیہ نے کہا میں نے ایک خزانے کی نشاندہی کی ہے کبھی دل میں آئے تو وہاں چلے جانا میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گا زرتوش نے کہا تم جس حسن بن صباح کو اللہ کا بھیجا ہوا امام کہتی ہو اس کے بڑے ہی دلکش اثرات میرے قبیلے تک آئے تھے مجھے بڑی ہی حسین لڑکیوں کے اور ایسے ہی خزانوں کی لالچ دیے گئے تھے حسن بن صبح کے بھیجے ہوئے آدمی اس امید پر آئے تھے کہ قبیلے کا سردار جال میں آ گیا تو سمجھو پورا قبیلہ ہاتھ آ گیا میرا قبیلہ جنگجو ہے شہ سوار ہے حسن بن صبح مجھے اور میرے قبیلے کو اپنی طاقت بنانا چاہتا تھا میں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا ہمارے کچھ اپنے عقیدے ہیں ہاں اسلام کا کچھ اثر قبول کیا ہے وہ اس لیے کہ اسلام کوئی لالچ نہیں دیتا اسلام کوئی لالچ قبول نہیں کرتا اگر مسلمانوں کے سلطان حکمرانی کو دماغ پر سوار کر لیں اور ان کے امیر امارت کو اپنا نشہ بنا لیں تو پھر حسن بن صبا جیسے ابلیس کامیاب نہ ہوں تو کیوں نہ ہوں ان کی نسبت تو ہم جنگلی اور وحشی اچھے ہیں جنہوں نے حسن بن صبا کی ابلیسیت کو قبول نہیں کیا ایک بات سنو شافیہ نے کہا تم باتیں کتنی اچھی اور عقل کی کرتے ہو لیکن ایک بے بس بھٹکی ہوئی اور کمزور سی لڑکی پر رحم نہیں کرتے تو نے مجھے حسن بن سبا سے ڈرانے کی کوشش کی ہے زرتوش نے کہا اگر میں کہوں کہ میں مسلمان ہوں اور حسن بن صبا کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تو میرے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہوگا شافیہ نے کہا میں کہوں گا تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو زرتوش نے کہا مجھے کچھ بھی کہہ لو میں وحشی ہوں درندہ ہوں میں دو راتیں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا کیا یہ رحم نہیں کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا قیدی نہیں بنا رہا تم مجھے اس خواہش سے محروم نہیں کر سکو گی تمہاری نجات اسی میں ہے کہ دو راتوں کے لیے مجھے قبول کر لو شافیہ پھر گہری سوچ میں ڈوب گئی اسے اپنے حسن کا اچھی طرح اندازہ تھا وہ جب اس فام شخص کو دیکھتی تھی تو اس کا دل ڈوبنے لگتا تھا سوچتے سوچتے اسے ایک روشنی نظر آئی کیا سوچ رہی ہو زرتوش نے کہا میں تم پر کوئی ظلم نہیں کر رہا اس کے بعد تم آزاد ہوگی اور یہ ایک مرد کا وعدہ ہے صرف آج کی رات شافیہ نے کہا میری یہ شرط مان لو صرف آج کی رات صبح مجھے رخصت کر دینا چلو مان لیا زرتوش نے ہنستے ہوئے کہا کپڑا مجھے دے دو شافیہ نے کہا کپڑا صبح ملے گا زرتوش نے کہا یہ کپڑا صبح تمہارا ہوگا رات کو یہ میرا ہے اس دوران زرتوش شراب ایک ایک گھونٹ پیتا رہا شافیہ کو رضامند دیکھ کر اس نے کچھ اور شراب چڑھا لی اس نے بڑے پیار سے شافیہ کو بستر پر لٹا دیا اس پر ایک تو شراب کا نشہ تاری تھا اور اس کے ساتھ شافیہ کے حسن و جوانی کا نشہ بھی شامل ہو گیا وہ دیکھ نہ سکا کہ شافیہ کا دایاں ہاتھ اپنے نیفے کے اندر چلا گیا ہے زرتوش اس کے اوپر جھکا تو شافیہ نے پوری طاقت سے کنجر اس کے دل کے مقام پر اتار دیا زرتوش پیچھے ہٹا شافیہ بڑی تیزی سے اٹھی اور خنجر کا ایک اور وار کیا زرتوش پیٹ کے بل گرا اس نے اپنے دونوں ہاتھ وہاں رکھ لیے تھے جہاں اس کو خنجر لگے تھے اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی خنجر صحیح مقام پر لگے تھے خون کا فوارہ پھوٹ آیا تھا شافیہ اسے دیکھتی رہی زرتوش کے دونوں ہاتھ جو سینے پر رکھے ہوئے تھے ڈھیلے پڑ گئے اور اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا شافیہ نے اس کے چوغے کے اندر ہاتھ ڈالا اور وہ کپڑا نکال لیا جس پر زرتوش نے کوئلے سے راستے بنائے تھے یہ کپڑا اس نے اپنے کپڑوں کے اندر نیفے میں اڑس لیا اب اسے یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ زرتوش کے نوکر جا کر جاگ رہے ہوں گے وہ آہستہ آہستہ باہر نکلی باہر خاموشی تھی کسی اور خیمے میں روشنی نہیں تھی وہ سب شاید سو رہے تھے اور وہ اس خیال سے سو گئے ہوں گے کہ ان کے سردار کو بڑا خوبصورت شکار مل گیا ہے اور وہ اب شراب اور بدکاری میں مگن ہوگا شافیہ دبے پاؤں گھوڑوں تک پہنچی زینے قریب ہی رکھی ہوئی تھی اس نے اپنے دونوں گھوڑوں پر زینے رکھی اور اچھی طرح کس لی خیمے میں جا کر اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور کمر کے ساتھ باندھ لی باہر جا کر اس نے دیکھا کہ ایک گھوڑے پر اس کے کھانے والے تھیلے بندے ہوئے تھے اور ایک مشکیزے میں پانی اچھا خاصا موجود تھا اب اسے پانی کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ جنگل تھا اور جنگل میں پانی کی کمی نہیں ہوتی اسے ایک خیال آ گیا یہ تو اس نے دیکھا نہیں تھا کہ کس طرف جانا ہے وہ پھر خیمے میں چلی گئی دو دیے جل رہے تھے شافیہ نے کپڑا نیفے سے نکال کر اپنے سامنے زمین پر پھیلا دیا اور دیکھا کہ اسے کس طرف جانا ہے یہ راستہ اچھی طرح دیکھ لیا کپڑا لپیٹ کر پھر نیفے میں اڑس لیا اور خیمے سے نکل آئی وہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور گھوڑا چل پڑا لیکن اس نے گھوڑے کو زیادہ تیز نہ چلنے دیا تاکہ اس کے قدموں کی آواز قیموں کے اندر تک نہ پہنچ سکے خاصی دور جا کر اس نے باغوں کو جھٹکا دیا تو گھوڑے کی رفتار تیز ہو گئی وسم کوہ میں امن قائم ہو چکا تھا باطنیوں کی لاشیں گھسیٹ کر قلعے سے دور چند ایک لمبے چوڑے گڑھے کھود کر ان پر پھینک دی گئیں اور اوپر مٹی ڈال دی گئی تھی سالار اوریزی کے لشکر کے شہیدوں کو الگ الگ قبروں میں پورے احترام سے دفن کیا گیا تھا سلطان پر قیارق اپنے دونوں بھائیوں محمد اور سنجر کے ساتھ وسم کوہ پہنچ گیا تھا اور تینوں بھائیوں نے سالار اوریزی مزمل آفندی اور بن یونس کو دل کھول کر خراج تحسین پیش کیا تھا لیکن سالار اوریزی برقیارق نے پہلے روز یہاں پہنچ کر کہا تھا صرف قلعہ سر کر کے ہمارا کام ختم نہیں ہو جاتا ہمارا مقصد یہ ہے کہ حسن بن صباح اور اس کے اثرات کو اور اس کے پھیلائے ہوئے غلط عقائد کو ختم کیا جائے اس کے لیے قلعہ علامود کو سر کرنا ضروری ہے ورنہ ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی آپ پوری سلطنت کا لشکر قلعہ علامود کے محاصرے کے لیے لے جائیں مزمل آفندی نے کہا آپ اس قلعے کو سر نہیں کر سکیں گے اس لیے نہیں کہ باطنی بڑے زبردست جنگجو ہیں بلکہ وجہ یہ ہے کہ قلعہ بلندی پر بنایا گیا ہے اور اس کے تین اطراف سے دریا گزرتا ہے آپ ایک بار اس قلعے کو دیکھ لیں میں نے یہ قلعہ بڑی اچھی طرح دیکھا ہوا ہے سالار اوریزی ریزی نے کہا میں خود کہا کرتا ہوں کہ اس قلعے کو سر کرنا اگر ناممکن نہیں تو بہت ہی مشکل ضرور ہے لیکن سوچنے والی بات یہی ہے کہ اصل طاقت کہاں ہے وہ ہے حسن بن سباہ اگر اس ایک شخص کو سر کر لیا جائے تو صرف قلعہ علموت ہی نہیں بلکہ ان باطنیوں کے تمام قلعے اور ان کے تمام اثرات ہمارے قدموں میں آ رہیں گے ہمیں تین چار ایسے جانبازوں کی ضرورت ہے جو قلعہ علموت میں داخل ہو کر حسن بن صبح کو اسی طرح قتل کر دیں جس طرح حسن بن صبح کے فدائی ہمارے علماء اور حاکموں کو قتل کر چکے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں میں آج تک کیا کہتا آ رہا ہوں مزمل آفندی نے کہا دو جانباز تو یہاں بیٹھے ہیں ایک میں ہوں اور دوسرا بن یونس میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہم سیدھے جا کر حسن بن صبح کو قتل نہیں کر سکتے ہمیں کچھ چال بازیاں کرنی پڑیں گی آپ اجازت دیں تو میں کچھ اور جانباز تیار کر لوں اس مسئلے پر بہت دیر تبادلہ خیالات ہوتا رہا اور یہ سب اس نتیجے پر پہنچے کہ جس طرح حسن بن صبح زمین دوز وار کرتا ہے اور سامنے لڑنے کے لیے نہیں آتا اسی طرح اسے ختم کرنے کے لیے بھی کوئی طریقہ کار طے کرنا پڑے گا تاریخ کے دامن میں جو واقعات اب تک محفوظ ہیں ان سے یہ شہادت ملتی ہے کہ مسلمان سالار اور دوسرے حاکم آپس میں اس قسم کی باتیں تو کر لیتے تھے لیکن عملی طور پر وہ ایسے طریقے اختیار نہیں کرتے تھے جو حسن بن صبح کے طریقوں کے طور ثابت ہو سکتے مسلمان میدان جنگ میں لڑنے کی مہارت اور جذبہ رکھتے تھے لیکن حسن بن صبح لشکروں کی دو بدو لڑائی کا قائل نہیں تھا وہ سانپوں اور بچھوؤں کی طرح ڈنک مارا کرتا تھا پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس نے اپنے فدائی تیار کر رکھے تھے اور وہ فدائی زہریلے ناگوں اور بچھوؤں جیسے ہی تھے سلطان برقیارق نے اپنا ایک مسئلہ پیش کر دیا اس نے کہا کہ اس کی صحت اس قائل نہیں رہی کہ سلطانی کے فرائض خوش اسلوبی سے سر انجام دے سکے مسلمان مورخوں میں سے اکثر نے تو سلطان برقیارق کی بیماری کا ذکر کیا ہی نہیں اور جن دو مسلمان مورخوں نے ذکر کیا ہے وہ اتنا ہی کیا ہے کہ سلطان برقیارق علیل ہو گیا تھا البتہ ایک یورپی تاریخ دان جیمز سٹیفن نے تفصیلی ذکر کیا ہے اس نے لکھا ہے کہ سلطان برقیارق ذہنی طور پر ٹھیک نہیں رہا تھا اس نے لکھا کہ سلطان برقیارق ایک باطنی لڑکی کے زیر اثر آ گیا تھا اور اس نے اس دوران بڑے غلط فیصلے کیے تھے اور اپنی ماں تک کی بے ادبی کی تھی برق یارق نے اس لڑکی کو جو اس کی بیوی بن گئی تھی اپنے ہاتھوں قتل کیا تھا اور اس سے برق یارق کے ضمیر سے گناہ کا بوجھ اتر جانا چاہیے تھا لیکن ایسا نہ ہوا خانہ جنگی کا بوجھ بھی برق یارق نے اپنے ذمے لے رکھا تھا اس نے اپنی ماں کے قدموں میں جاسر رکھا تھا اور معافیاں مانگی تھی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عبادت کی تھی اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا رہتا تھا لیکن خانہ جنگی میں جو لوگ مارے گئے تھے برقیارق اپنے آپ کو ان سب کا قاتل سمجھتا تھا اس نے سلطنت کے امور کے سلسلے میں بڑے اچھے فیصلے کیے تھے اور اس نے اپنی زندگی سلطنت کے استحکام کے لیے اور عوام کی خوشحالی کے لیے اور حسن بن صبا کی تباہی کے لیے وقف کر دی تھی اسے علماء نے یقین دلا دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں لیکن جب وہ تنہا ہوتا تو اپنے ضمیر کا سامنا کرنے سے گھبراتا اور پریشان ہو جاتا تھا یہ ایسا ذہنی مرض تھا جس نے اس کے دماغ پر یعنی سوچنے کی قوت پر اور جسم پر بھی اثر کیا اس کی جسمانی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جوانی میں ہی وہ بوڑھا نظر آنے لگا تھا طبیبوں نے اس کے علاج میں دن رات ایک کر دیا تھا اسے ایسی ایسی دوائیاں تیار کر دی تھیں جن کا کوئی عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن مرض بڑھتا ہی گیا اور برقیارق ایسے مقام پر آ پہنچا جہاں اس نے محسوس کیا کہ وہ جسمانی اور ذہنی لحاظ سے معذور ہو گیا ہے ہم تینوں بھائیوں نے سلطنت آپس میں تقسیم کر لی تھی برقیارق نے کہا مجھے توقع تو یہ تھی کہ یہ تقسیم سلطنت کے اندرونی مسائل اور دفاعی ضروریات کے لیے اچھی ثابت ہوگی یہ اچھی ہی ثابت ہو رہی تھی کیونکہ ہم تینوں بھائیوں میں اتفاق اور اتحاد قائم رہا اور انہوں نے میرے ہی فیصلوں کو تسلیم کیا لیکن میں اب شدت سے محسوس کر رہا ہوں کہ میں اب سلطنت کا کاروبار سنبھالنے کے قابل نہیں رہا میں تم سب سے مشورہ نہیں لے رہا بلکہ فیصلہ سنا رہا ہوں کہ آج سے میرے دونوں بھائی محمد اور سنجر سلطنت کے سلطان ہوں گے اور سلطنت تین کے بجائے دو حصوں میں تقسیم ہوگی لیکن اس کا مرکز مرو میں ہی رہے گا سب پر سناٹا سا طاری ہو گیا برقیارہ کا یہ فیصلہ اچانک اور غیر متوقع تھا سالار اوریزی نے برقیارخ کے اس فیصلے کے خلاف کچھ کہا اور دوسروں نے اس کی تائید کی لیکن برقیارخ اپنے فیصلے پر قائم رہا اور اس نے یہ بھی کہا کہ تم لوگ میرے معاملے میں جذبات میں آ گئے تو اس کا سلطنت کو نقصان ہو سکتا ہے کچھ دیر بحث مباحثہ جاری رہا لیکن برقیارخ نے سختی سے اپنا آخری فیصلہ ایک بار پھر سنایا اور سب کو خاموش کر دیا میں سلطنت سے لا تعلق نہیں ہو جاؤں گا برقیارخ نے کہا جہاں کہیں تمہیں میری ضرورت محسوس ہوئی میں پہنچوں گا اور میری جان اور میرا مال سلطنت کے لیے وقف رہے گا برق رخ بظاہر خوش و خورم نظر آتا تھا اور وہ ہر بات بڑے ہی خوشگوار انداز میں کرتا تھا اس نے اگر کبھی اپنی بیماری کا ذکر کیا تو اس میں مایوسی اور اداسی کی جھلک نہیں تھی اس نے مزمل کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی مزمل برق یارق نے مسکراتے ہوئے کہا شمونا میرے ساتھ آئی تھی اور وہ میرے ساتھ واپس نہیں جائے گی میں حیران ہوں کہ راستے میں اس نے میرے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ وہ اب تمہارے ساتھ شادی کر ہی لینا چاہتی ہے بلکہ وہ ایک ہی بات کرتی ہے کہ وہ جو جہاد کرنا چاہتی ہے اس کا اسے موقع نہیں مل رہا کیا تم پسند نہیں کرو گے کہ وسم کوہ کی فتح کی خوشی میں تمہارا نکاح آج ہی پڑھا دیا جائے سب نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے برقیارخ کی تائید کی یہ شادی بہت عرصہ پہلے ہو جانی چاہیے تھی اور ہونی ہی تھی لیکن مزمل اور شیمونا پر ایسی کیفیت رہتی تھی کہ شادی کو وہ نظر انداز کرتے چلے آ رہے تھے دونوں نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لیا تھا اور وہ تھا حسن بن صبح کا قتل اور باطنیوں کا کلا کما مزمل اور شیمونا جوانی کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکے تھے شمونا کو جب اطلاع ملی تھی کہ وسم کو فتح کر لیا گیا ہے اور اس میں مزمل آفندی اور بن یونس کا خاصا ہاتھ ہے اور ان دونوں نے کامیابی سے باطنیوں کو دھوکہ دیا ہے تو وہ اڑ کر مزمل کے پاس پہنچ جانا چاہتی تھی لیکن اکیلے وہاں تک جانا ممکن نہ تھا اسے پتہ چلا کہ سلطان برقیارخ وسم کو جا رہا ہے تو وہ فوراً برقیارخ کے پاس جا پہنچی اور کہا کہ وہ بھی جانا چاہتی ہے اس طرح برق یارق اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا اسی شام وسم کوہ میں مزمل اور شیمونا کی شادی ہو گئی اگلے روز برق یارق نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا اسے محمد اور سنجر کے ساتھ ایک روز بعد مرو کے لیے روانہ ہو جانا تھا یہ لوگ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے کوئی سلطان پسند نہیں کرتا کہ وہ جب کھانے پر بیٹھا ہوا ہو تو دربان اندر آ کر اسے یہ اطلاع دے کہ فلاں شخص آیا ہے یا فلاں واقعہ ہو گیا ہے لیکن برقیارق نے اپنے درباروں کو کہہ رکھا تھا کہ وہ کھانے پر بیٹھا ہو یا گہری نیند سویا ہوا ہو کوئی خاص واقعہ ہو جائے یا کوئی خاص آدمی اسے ملنے آ جائے تو اسے جگہ لیا جائے یہ درباروں کی ثوابدید پر تھا کہ وہ ملاقاتیوں کی چھان بین کر کے دیکھیں کہ یہ ملاقات فوری طور پر ضروری ہے یا نہیں قلعہ وسم کوہ میں برقیارق کھانے پر بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ اس کے دو بھائی تھے سالار اور ریزی تھا مزمل آفندی اور بن یونس تھے اور وسم کوہ کا نیا امیر بھی تھا جسے برقیارق نے مقرر کیا تھا دربان اندر آیا اور کہا کہ ایک خاتون بہت ہی بری حالت میں آئی ہے اور کہتی ہے کہ بہت عرصے سے سفر میں تھی اور مرتے مرتے منزل پر پہنچی ہے برقیارق نے کہا کہ اسے فوراً اندر بھیج دو ایک جوان سال عورت کھانے کے کمرے میں داخل ہوئی اس کے کپڑوں پر گرد اٹی ہوئی تھی اس کے چہرے سے پتا چلتا تھا جیسے لاش خبر سے نکل آئی ہو اس کی آنکھیں نیمواں تھیں اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا اگر دربان اسے سہارا نہ دیتا تو وہ گر پڑتی برقیارہ کے کہنے پر اسے بٹھا دیا گیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے میرا نام شافیہ ہے عورت نے بڑی ہی مشکل سے یہ الفاظ باہر کو دھکیلے میں یہیں کی رہنے والی ہوں اور ابو جندل کی بھتیجی ہوں اتنا کہہ کر وہ ایک طرف کو لڑک گئی وہ بے ہوش ہو چکی تھی اسے اٹھا کر فوراً طبیب کے پاس لے جاؤ برقیارق نے کہا یہ بیمار تو ہے ہی بھوکی اور پیاسی بھی لگتی ہے یہ ہوش میں آ جائے تو اسے کھانے کو کچھ دے دینا اس کے بعد میں اگر یہاں ہوا تو مجھے بتانا میں چلا گیا تو سالار اوریزی ریزی کو اطلاع دے دینا شافیہ سولہ سترہ دنوں کے بعد وسم کوہ پہنچی تھی برقیارخ مرو پہنچا تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ ہر طرف اعلان کروا دیا کہ وہ اب سلطان نہیں اور اب محمد اور سنجر سلطان ہیں برقی نے عوام سے مقبولیت حاصل کر لی تھی لوگوں نے یہ فیصلہ سنا تو چ کرنے لگے بعض یہ سمجھے کہ بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے اور چھوٹے دونوں بھائی جیت گئے ہیں انہوں نے بڑے بھائی کو سلطانی سے معذول کر دیا ہے عوام کا یہ رد عمل برقیہ رخ تک پہنچا تو اس نے یہ انتظام کیا کہ سرکاری اہلکار لوگوں کو تمام سلطنت میں یہ بتا دیں کہ یہ فیصلہ اس نے خود بیماری کی وجہ سے کیا ہے اور لوگ محمد اور سنجر کے وفادار ہو جائیں لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ برقیہ بیمار ہے تو مسجدوں میں اس کی صحت یابی کی دعائیں ہونے لگیں اس کی بیماری کی خبر تمام تر سلطنت میں پھیل گئی اور اصفہان تک بھی پہنچی اسفہان کی جامع مسجد کا خطیب اس وقت کا ایک بڑا ہی مشہور عالم قاضی ابو العلیٰ ساجد بن ابو محمد نیشاپوری پوری تھا عالم ہونے کے علاوہ وہ مرد میدان بھی تھا اس کے خطبوں میں جہاد کی تلقین زیادہ ہوتی تھی وہ جب خطبہ دیتا تو اس میں الفاظ کا ہیر پھیر اور پیچیدگیاں نہیں ہوتی تھیں بلکہ ایسی سادہ زبان میں خطبہ دیا کرتا کہ معمولی سے ذہن کے لوگ بھی اصل بات سمجھ جاتے وہ باطنیوں کا بہت بڑا دشمن تھا اسے پتا چلا کہ برقیارخ بیمار ہو گیا ہے اور بیماری نے ایسی صورت اختیار کر لی ہے کہ اس نے سلطانی چھوڑ دی ہے تو وہ اسی وقت مرو کے لیے روانہ ہو گیا بڑے ہی لمبے سفر کے بعد وہ مرو پہنچا اور برقیارخ کا مہمان ٹھہرا برقیارخ اسے اپنا دینی اور روحانی پیشوا سمجھا کرتا تھا قاضی ابوالعلا نے برقی سے پوچھا کہ اس کی بیماری کیا ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ برقیارق وقت سے پہلے مرجھا گیا ہے لیکن اسے ظاہری طور پر کوئی بیماری نہیں برقیارق نے اسے بتایا کہ وہ خود نہیں سمجھ سکتا کہ اس کے ذہن پر کیا اثر ہو گیا ہے کہ وہ کھویا کھویا سا رہتا ہے اور یوں خوف محسوس کرتا ہے جیسے کوئی ناخوشگوار واقعہ یا حادثہ ہونے والا ہو قاضی ابوالعلیٰ نے اس سے تمام علامات پوچھیں اور اس کے طبیب کو بلوایا طبیب آیا تو قاضی نے طبیب سے پوچھا کہ اس نے برقیرق میں کیا بیماری دیکھی ہے یہ پتا چل جاتا تو میں اب تک انہیں صحت یاب کر چکا ہوتا طبیب نے کہا میں اپنا تمام تر علم اور تجربہ آزما چکا ہوں لیکن سلطان ٹھیک نہیں ہو رہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذہن اور دل پر کوئی ایسا بوجھ ہے جسے یہ بیان نہیں کر سکتے یا سمجھ ہی نہیں سکتے قاضی نے برقیرق سے بہت پوچھا کہ وہ دل پر کیا بوجھ لیے ہوئے ہے لیکن برقیارک نے بتانا مناسب نہ سمجھا وہ بیان ہی نہ کر سکا کہ اسے اندر ہی اندر کیسی دمک کھا رہی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے قاضی ابو العلا نے کہا آپ کے والد محترم ملک شاہ کو باطنیوں نے دھوکے میں ایسا زہر پلا دیا تھا جو آہستہ آہستہ انہیں کھاتا رہا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو بھی باطنیوں نے کوئی چیز کھلا دی ہے جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا میں نے اس شک کے پیش نظر بھی دوائیاں دی ہیں طبیب نے کہا اگر انہیں کسی بھی قسم کا زہر پلا دیا گیا ہوتا تو اس کے اثرات ان دوائیوں سے ختم ہو جاتے یہ کچھ اور ہی ہے میں آج رات تنہائی میں بیٹھوں گا قاضی نے کہا اللہ نے مجھے کشف کی کچھ طاقت عطا فرمائی ہے مجھے کچھ شک ہے کہ یہ سفلی تعویز کا اثر ہے حسن بن صباح سفلی عمل سے صرف واقف ہی نہیں بلکہ یہ عمل اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال بھی کرتا ہے اگر ایسا ہوا تو مجھے آج رات پتہ چل جائے گا برق یارق نے قاضی ابوالعلیٰ سعید کے لیے ایک خاص کمرہ تیار کروایا جس میں مسلح قرآن پاک اور جو کچھ بھی قاضی نے کہا رکھ دیا گیا رات عشاء کی نماز کے بعد قاضی ابوالعلیٰ نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور مسلح پر بیٹھ گیا وہ رات کے آخری پہر تک مراقبے میں رہا اور پھر تہجد ادا کی اذان کے بعد فجر کی نماز پڑھی اور سو گیا طلوع آفتاب کے کچھ دیر بعد وہ کمرے سے نکلا اور برقیارخ کے پاس گیا میرا شخص صحیح نکلا ہے اس نے برقیارخ سے کہا یہ سفلی تعویز کا اثر ہے لیکن یہ حسن بن صبا نے نہیں کیا بلکہ یہاں کوئی اور ہے جس نے اپنے طور پر آپ کو ختم کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا ہے میں اس کا توڑ کر دوں گا لیکن یہاں نہیں میں کل صبح اصفہان کے لیے روانہ ہو جاؤں گا اس تعویذ کے لیے کم از کم تین راتوں کا چلہ کرنا پڑے گا پھر تعویذ لکھا جائے گا جب یہ تعویذ تیار ہو گیا تو میں آپ کو بھیج دوں گا اسے کس طرح استعمال کرنا ہوگا وہ میں تعویذ لانے والے کو بتا دوں گا برقیارہ کو باطنی معاف نہیں کر سکتے تھے داستان کو پہلے سنا چکا ہے کہ برق برقیارخ نے ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر کے نادانستہ طور پر حسن بن صباح کا کار بن گیا تھا یہ اس لڑکی کا کمال تھا لیکن وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ برق رخ کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کی عقل سے پردہ اڑ گیا یہ شیمونا کا کمال تھا برق رخ نے اپنی اس بیوی کو اپنے ہاتھوں قتل کیا اور اس کے بعد اس نے حکم دے دیا کہ جہاں کہیں کوئی باطنی نہیں نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے باطنی اپنے اتنے زیادہ ساتھیوں کا خون کیسے معاف کر دیتے انہوں نے جس طرح دوسری کئی ایک شخصیات کو قتل کیا تھا برق یارخ کو بھی قتل کر دیتے لیکن انہیں موقع نہیں مل رہا تھا کیونکہ برق یارخ جدھر بھی جاتا تھا اس کے ارد گرد محافظوں کا حصار ہوتا تھا اگر قاضی ابوالعلیٰ کی تشخیص صحیح تھی تو یہ عمل باطنیوں نے ہی کیا تھا قاضی ابوالعلیٰ اگلے روز فجر کی نماز کے فوراً بعد واپس اصفہان کو چل پڑا اس کے ساتھ دس بارہ آدمی تھے جو اس کے ایسے مرید تھے کہ اس پر جانے قربان کرنے کو تیار رہتے تھے وہ قاضی کو کہیں اکیلا نہیں جانے دیتے تھے کیونکہ اس وقت تک باطنی کئی ایک علماء دین کو قتل کر چکے تھے اسفہان میں اہل سنت کی اکثریت تھی وہ اپنے خطیب قاضی ابو ابوالعلیٰ سعید کی غیر حاضری بڑی بری طرح محسوس کر رہے تھے وہ پوچھتے تھے کہ خطیب کہاں گئے انہیں بتایا گیا کہ سلطان برقیارق بیمار ہے اور اس کی عیادت کو گئے ہیں یہ تو لوگوں کو پہلے پتا تھا کہ برقیارق بیمار ہے لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ جامع مسجد کا خطیب اس کی عیادت کو گیا ہے تو لوگ متفکر ہوئے کہ برقیارق کچھ زیادہ ہی بیمار ہو گیا ہے وہاں کے لوگ برقیارق کو اس لیے زیادہ عزیز رکھتے تھے کہ اس نے باطنیوں کے قتل عام کا حکم دے دیا تھا اسفہان میں باطنیوں نے مسلمانوں کا اچھا خاصا کشت خون کیا تھا آخر ایک روز اصفہان کے لوگوں کو پتا چلا کہ ان کا خطیب واپس آ گیا ہے کئی لوگ اس کے گھر جا پہنچے اور برقیرخ کے صحت کے متعلق پوچھا قاضی ابو لالا نے انہیں کہا کہ اتفاق سے کل جمعہ ہے میں مسجد میں سب کچھ بتاؤں گا کہ برقیہ کس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے اور اب اس کی حالت کیا ہے اگلے روز جمعہ تھا جمعہ کے روز تو جامع مسجد نمازیوں سے بھر جایا کرتی تھی لیکن اس جمعہ کی نماز کے وقت یہ حالت ہو گئی تھی کہ مسجد کے اندر تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی اور بہت سے نمازیوں کو مسجد کے باہر صفیں بچھانی پڑی سب سلطان برقیارخ کی بیماری کے متعلق تازہ اطلاع سننا چاہتے تھے خطبے سے پہلے قاضی ابو ابوالعلیٰ سعید ممبر پر کھڑے ہو کر بڑی ہی بلند آواز سے برقیارخ کی بیماری کے متعلق بتانے لگا برقیارخ بن ملک شاہ کو کوئی جسمانی بیماری نہیں قاضی ابو ابوالعلیٰ نے کہا میں نے مراقبے میں بیٹھ کر کشف کے ذریعے معلوم کیا ہے برقی یارق پر صفلی تعویز کا اثر ہو گیا ہے اور یہ کارستانی کسی باطنی کی ہے سب لوگ برقی یارق کی صحت یابی کے لیے دعا کریں کوئی پتہ نہیں کس کی دعا اللہ سن لے اور برقی یارق کی صحت بحال ہو جائے میں اس کے لیے ایک تعویذ تیار کر رہا ہوں جس میں تین چار دن لگ جائیں گے اس تعویذ سے انشاءاللہ اس پر جو سفلی اثرات ہیں رفع ہو جائیں گے نماز کے بعد برقرخ کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا کی گئی قاضی ابو العلا نے یہ اعلان کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی کہ وہ تعویذ تیار کر رہا ہے اس کے ذہن سے شاید یہ حقیقت نکل گئی تھی کہ باطنی نظر نہ آنے والے سائے کی طرح ہر جگہ موجود رہتے ہیں اور ذرا ذرا سی خبر اوپر پہنچا کر اس کے خلاف جو کارروائی ضروری ہو کرتے ہیں اگلے روز فجر کی نماز کے وقت جماعت کھڑی ہوئی تو قاضی ابو لالا امامت کے لیے مسلح پر جا کھڑا ہوا عموماً یوں ہوتا تھا کہ اس کے پیچھے پہلی صف میں اس کے خاص آدمی کھڑے ہوتے تھے تاکہ قاضی پر کوئی حملہ نہ کر سکے اس روز فجر کی نماز کے وقت جب قاضی مسلح پر کھڑا ہوا اور تکبیر پڑھی جا رہی تھی تو دوسری صف سے ایک آدمی بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور اگلی صف کے دو آدمیوں کو اس نے دھکا دے دیا دونوں آدمی اس دھکے سے سنبھل نہ سکے اور امام کے ساتھ ٹکرائے اس شخص نے اتنی دیر میں خنجر نکال لیا تھا قاضی ابو لالا چونک کر پیچھے کو مڑا کہ یہ کیا ہو گیا ہے پیشتر کے کہ اسے پتا چلتا کہ یہ کیا ہوا ہے خنجر اس کے دل میں اتر چکا تھا خنجر باہر نکلا اور پھر اس کے دل میں اتر گیا نمازی تو کچھ بھی نہ سمجھ سکے ادھر قاضی مسلح پر گرا ادھر اس کا قاتل ممبر پر چڑھ گیا اور خنجر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اوپر کیا اور بڑی زور سے نعرہ لگایا شیخ الجبل امام حسن بن سباہ کے نام پر اور اس نے خنجر نیچے کو کھینچا اور اپنے سینے میں اتار لیا ایک اور عالم دین باتیوں کی نظر ہو گیا یہ پانچویں صدی ہجری کا آخری سال تھا